اللہ رحمان الرحیم جیسا کہ اس سے پہلے آپ سے دیا تھا شام اللہ نارے حقیقت اصول کی ایک بحث کر رہے ہیں اور اصولی بات یہ ہے کہ شریعت جتنے بھی کاموں کا حکم دیتی ہے یہ کام بتا کے خود یہ کام اپنی ہے میں یہ کام اپنے وجود میں کوئی خوبی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کیا انسان کی عقل اس چیز کا فیصلہ کرے گی یا شریعت فیصلہ کرے گی مثلاً نماز ہے تو نماز کا پڑھنا کیسا ہے عقل فیصلہ کرے گی یا شریعت فیصلہ کرے گی مشروب ہے بدکاری ہے شراب کا پینا ہے یہ چیز کیا فخر بتائے گی کہ پوری بات ہے نہ کرو یہ شریعت بتائے گی کہ نہ کرو تو موجودہ اور پہلے تشریح وہ اس طرف گئے کہ وہ کہتے ہیں اس کا کل مزاج عقل کا ہے اگر عقل کہہ دے کہ یہ کام کرو اس کا لینا چاہیے عقل نہ کہے دینا کرو اور اشاعرہ کا ٹکر کی موجودہ تھے اس سے یہ وہ بالکل دوسرے اینڈ میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ شریعت نے بتایا ہے کہ یہ اچھا ہے شریعت نے منع کیا ہے یہ برا ہے اگر شریعت نہ منع کرتی تو شراب کا پینا یہ بھی نہ جائز نہ ہوتا یہ بھی تھا اور نہ کرتی تو نشے کا کرنا یہ بھی جائز ہو جاتا اور شریعت اگر نہ روکتی تو جتنی اور گناہ ہے سب جائز ہونے چاہیے اور اسی طرح گردن کا پینا ثواب کی چیز ہے اگر شریعت کے لیے تو رکھنا اگر شریعت کہتے کہ یہ گناہ گناہ کی ہے کی چیز ہے عقل کا کوئی دخل نہیں یہ مسئلہ جب آپ حضرات کے نام ہاں آیا کے نام تو انہوں نے اس میں ایک درمیان کا راستہ اختیار کیا بنیادی طور پر یہ فلسفے کا مسئلہ ہے کہ آپ اصل میں کس چیز کو حکمران بناتے ہیں آپ اپنے کی بنیاد اس کا فیصلہ کرنے کے لیے عقل کو اتارٹی سمجھتے ہیں شرک تو اور امامیہ انہوں نے نے کہا کہا شریعت تو جو کے حجم کو کہا اللہ وہ درمیان میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ عقل اور شریعت دونوں چیزیں فیصلہ کرتی ہیں کبھی کبھی عقل کہتی ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہونی چاہیے شریعت منع کر دیتی ہے کہتی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تمہیں شریعت کی بات کو ماننا ہے اور سے شریعت کہتی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے اور عقل نہیں کہتی تو بھی ہمیں شریعت کی بات کو اور اسی طرح کی بہت چیزیں ہیں تو مسئلہ فلسفے کا یا ان میں دستوری کا یہاں سے شروع ہوتا ہے شاخ میں اس وقت اپنی کتاب میں دو شاخوں کو چھیڑ رہے ہیں جس یہ چیز کی شریعت کے جتنے کام ہم کرتے ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے اور ایک یہ چیز کی شریعت کی مان کے چلنی ہے کہ عقل کی مان کے چلنی ہے شاہ صاحب احمد کار کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے اب آپ کو اتنی بات شاید پوری ہو سکے وہ کہتے ہیں جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں ہم عقل کو اختیار دے دیں عقل فیصل کیا کرے استنام کما اوجبت سنت حاضری ون عقل علی فقد اوجبت ایضا یہ خیال بالکل باطل ہے کہ اعمال کی خوبصورتی اور بدصورتی عقل کے ذریعے معلوم کی جاتی ہے جیسے کہ حدیث نے یہ بات ثابت کی کہ اللہ نزول فضا ان کی جاب تعلیم سبق العظیم کی نقل کی حدیث نے یہ ثابت کیا کہ شریعت کے اقدامات میں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اور اس پر امت نے اجماع کر دیا بن عقد علیہ اجماع امت نے یہ بات طے کر دی کہ جو اللہ کسی چیز کو حلال اور حرام کرا دیتے ہیں یہ خود بہت بڑا سبب ہے اس بات کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرا دینا کسی چیز کو حلال کرا دینا یہ خود ایک سبب ہے ہم صرف اکثر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے اس لیے سبب ہے کہ اس سے کرے گا تو ثواب ملے گا گناہ کا کام کرے گا تو عذاب ملے گا تو ایک طرف شریعت کی بات بھی رکھو عقل کی بات بھی رکھو عقل میں جو چیز آتی ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے شریعت کی جو بات آتی ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے اسی لیے آپ دیکھیں اس کی ایک مثال کہ بہت سی مثال آپ کے بارے میں ملیں گی بہت سے لوگوں نے جاہلیت میں شراب اپنے اوپر حرام کر لی نہیں شراب پیتے کافر ہونے کے باوجود نہیں پیتے اب بھی اگر آپ یورپ اور امریکہ میں جائیں تو کئی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے مل جائیں گے کہ شراب نہیں پیتے کہتے ہیں عقل میں یہ بات نہیں آتی تو عقلی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو منع کر رکھا تھا عربوں کے ایک بہت بڑے شاعر تھے تو اس نے شراب کی اور اپنے قبیلے کا سردار بن گیا تھا بالکل جب جوان تھا اس کی شادی ہوئی تھی ایک دو سال گزرے تھے تو اس نے شراب جب پی لی تو اس کے بعد قبیلے نے شراب کو منع کر دیا جب نشہ اترا تو اس کے بعد اس نے شراب چھوڑی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا بنا تو اس نے کہا شراب جب میں نے پی لی تو میں نے آگ اٹھایا تو میری بیٹی کو جا رہا چھوٹی بچی کو تو مجھے فرق نہیں محسوس ہوا کہ میری بیٹی کون ہے اور بیوی کون ہے تو مجھے جب نشہ اترا تو میری بیوی نے بتایا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ جو چیز اتنی خراب ہو کہ بیوی اور بیٹی میں فرق کو مٹا دے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے اس نے شراب آپ نشے کے لیے سخت کر ایسی بیسوں چیزیں مل جائیں گی بنیاد کیا ہے بنیاد یہ ہے کہ ان لوگوں نے عقل سے کام لیا اوپر سے جب شریعت آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کروا دیا اب نتیجہ اس کے یہ نکلا کہ شراب عقل کی حرام تھی اور اس کے ساتھ ساتھ شرح نے بھی اسے سواب کرار رضی اللہ عنہ بھی بہت سے تھے جنہوں نے کبھی شراب نہیں کی عنہ نے کبھی شراب نہیں کی تھی حضرت علی رضی السلام کے نشے کی روایت میں آئی ہے کہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کی گھر دعوت ہوئی اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے شراب کی پیش کی سب حرام نہیں کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شراب پی لی اور انہوں نے کے مغرب کی نماز پڑھائی اور کوئی میں جہاں جہاں لا آتا تھا اسے بھول گئے یا نشے کی حالت میں نہیں پڑ سکے روایت کی یہ حالت کی یہ جو روایت ہے نا اس کو اگر آپ دیکھیں اور نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کلیل رضی اللہ جتنی بڑی شخصیت ہے اس کے مقابلے میں اس روایت کی کوئی حیثیت بنتی نہیں تو جب تحقیق انہوں نے کی تو معلوم ہوا کہ یہ بات اور یہ روایت صحیح سیاسی دور میں اس سیاسی دور میں جب علی رضی اللہ مخالفین نے کافی کہتے تھے تو حدیث تو اصل میں یہ تھی کہ نے رضی اللہ نے دعوت کی اور شراب پیش کی اور ایک شخص نے امامت کرائی تو جو خارجی اس کے ہیں خارجی اس خارجی نے اس ایک شخص کا نام ہٹا کے رضی اللہ کا نام لگا دیا کہ فری رضی اللہ نے امامت کرائی تو یہ سیاسی طور پر اس روایت میں گڑبڑ ہو گئی نتیجہ اس کا یہ نکلا امام دل گزیر اللہ نے جیسی صنعت اس کا آئی انہوں نے ویسی بات نہیں کر کی انہیں کیا ضرورت کی اپنی طرف کسی چیز کو کم یا زیادہ کرنے کی وہ دیانت دار آدمی تھے انہوں نے لکھ دی لوگوں نے اس کو بنا قبول کر لیا کہ معاملہ ایسے نہیں ہے رضی اللہ یقیناً لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو نہیں چکا اور نو سال کی عمر میں تو مسلمان ہو گئے تھے پھر اس کے بعد کیا اگرچہ بات میں شراب جائز رہی ہے لیکن ان کے وہ کے بعد ثابت نہیں ہوتی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آمال کا دار و مدار ہے وہ تم جو کہتے ہو عقل پر ہے تو ایک تو بات یہ ہے کہ من کل وشن النشرا وزیف وزیف الفوار خواص الآمال ایک تو تمہاری بات یہ مانے جانے کے قابل نہیں ہے کہ ہم کل کے کل آمار عقل کے حوالے کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو شریعت کا کام یہ ہے کہ علامہ یا علیہ دون انشاء ایجاب بدین کہ شریعت چیزوں کی حقیقت کو بتا دے اور نہ وہ یہ حکم لگائے کہ حرام کیا ہے حرام کیا ہے بے منزلہ کے طبیب اس ڈاکٹر کی طرح اس طبیب کی طرح یا صرف و خواص القضویتی جو دواؤں کے آثار بتا دیتا ہے وہ المت اور بتا دیتا ہے کہ بیماری کیا ہے فَإِنَّهُ ظَنٌ فَاسِدٌ اور یہ تمہاری بات ہے نظریا اپنی پر مشتمل ہے ہے سنت سنت جب اس کے مقابلے میں آتی ہے تو اس کو اٹھا کر پھینک دیتی شاید نے دو باتیں انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ تم اگر یہ سمجھو کہ کل کا کل دار و مدار عقل پر ہے تو یہ بالکل مانے جانے کے بعد قابل نہیں آگے تو مثال سے واضح کر دیتے ہیں آگے دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو کہ شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے تو اس کا مطلب تمہارا یہ ہے کہ شریعت ایک ڈاکٹر کی طرح یہ ایک پدستانی کی طرح اور تو یہ بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ یہ دوائی ہے اور اس کے یہ خواص ہے حکیم کی مثال آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی حکیم کہتا ہے کہ یہ گو پتیلا ہے اس کو جب تم کھا لو گے تو ٹھنڈک پیدا ہوگی حکیم کہتا ہے یہ دوا ہے یہ لونگ ہے اور اس کا تیل اور لونگ تمہیں دانت کے درد میں کام آ جائے گا تو حکیم نے بتا دیا حکیم کے اندر تمہیں دانت کا درد ہے اب ڈاکٹر جو سمجھتا ہے وہ حکیم نہیں سمجھتا ڈسپینسر نہیں سمجھتا دکان میڈیسن کی خوشی بھی ہے وہ بتائے گا جناب یہ دوائی ہے اس وقت میں کام آتی ہے دوسرا آدمی کہتا ہے جناب میرے کان کے کام درد کی دوائی ہے اب کان میں پچاس طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے پچاس دوائیاں بھی ہو سکتی ہیں اب یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سی بیماری ہے اس میں کون سی دوا اس کے کام آئے گی یہ تھوڑے یہ کہتی بتا دیں وہ کہتے ہیں تم شریعت تو یہ سمجھے کہ نا صرف بتا دیں کہ یہ چیز ایسے ہے یہ چیز ایسے ہے اگر تم جھوٹ بولو گے تو خیر ہو جاؤ گے سچ بولو تو اور اس کے بعد شریعت اس پہ کوئی ثواب اور عذاب نہ رکھے ایسی بات نہیں ہے شریعت سارے کام بتاتی ہے یہ ایسا غلط خیال ہے کہ جب یہ سنت سے آ کے ٹکراتا ہے تو بعض کی افراد سنت اسے مسترد کر دیتی ہے بالکل ہٹا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اس لیے کہ شریعت خبر دیتی ہے کہ کس چیز پہ ثواب ہے کس چیز پہ عذاب ہے یہی کیسی نظریہ درست ہو سکتا ہے اور طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام رمضان اب اس کی شاطہ رحمۃ اللہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور عبدت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک بات فرمائی کہ حتیٰ خشیت و شکست خبر آ رہی مجھے یہ ڈر نہ کیا کہ تم پر کہ یہ نماز فرض نہ کر دی جائے ایک مثال دوسری مثال کیا تھا نے فرمایا ان آزم المسلمین اب المسلمین حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمانوں میں برا آدمی ہوا ہے جرم جرم جو کرنے کے اعتبار سے برا ہے کہ من سہارا شہید جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا لرن جو حرم الناس کے لوگوں پر حرام نہیں تھی اس نے اجر مت الگ رہی اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی ارار آدمی آج میں کئی جگہ یہ چیزیں آئی شاہ صاحب کہتے ہیں اگر عقل کو ہی دعوت دار رکھنا ہے تو دیکھو عقل پھر یہ جو نماز ہے تراقی کی نہیں ہونی چاہیے تھی اس لیے کہ بیچ ہیں کون پڑے اور شریعت کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے دن آپ تشریف نہیں لائے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ مسجد میں انتظار کرتے رہے پھر کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کم کر پھینک کے دروازے پہ کہ آپ کو آگاہی ہو جائے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے ناخن دروازے پہ سجائے لگائے تاکہ آپ تشریف لے آئیں گے کہ ناخن اور آپ صبح آئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے شوق تھا نا نماز کا رات میں دیکھ رہا تھا اور مجھے ساری مل رہی تھی میں اس لیے نہیں آیا کہ ایسے نہ ہو کہ تم پہ یہ نماز فرض ہو جائے شاید کہتے اگر اکثر ہی کی بات ہے تو ایک طرف عقل کو رکھو گے بالکل نہیں ہونی چاہیے شریعت کہتی ہے اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض ہی نہ کرا دے دیتا اس سے اتنی پسندیدہ چیز تھی تو عقل اور شریعت میں سے پھر شریعت کی بات مان لی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل اتنا تو لیے آئے کہ تشریف نہیں لائے کہ فرض نہ ہو جائے اس وقت مشقت میں پڑ جائے گی لیکن دوسری رعایت کی کرنی شریعت ہے کہ اس نے کہا اس قدمت موقع کرا پڑا دوسری مثال چار سال جہاں سناتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدترین آدمی جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور وہ پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی اس کے بڑا اشکار ہے اور اشکار یہ پیدا ہوتا ہے سب سے بڑا کہ کئی سوائے کرام نے سوالات کیے اور چیزیں حرام ہو گئی تو کیا وہ بدتر آدمی بڑی واضح مثال عرض عمر رضی اللہ عنہ کی ہے شراب حلال کی عرض عمر رضی اللہ عنہ بار بار پوچھتے رہے بار بار پوچھتے رہے یہاں سے کیا حرام ہو گئی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ حدیث بیان کی اس کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل خود حرام کہتی ہیں عقل اور طبعی طور پہ حرام ہونا تھا اس سے اللہ تعالیٰ کی مشیت دوسرے نمبر پر شامل ہو گئی خدا نے چاہا سے حرام کر دی تیسری بات کیا ہوئی کہ خدا نے اس شخص کے عزت بڑھانے کے لیے اس کے دل میں ڈال دی کہ تم یہ سوال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اللہ نے حرام کرنی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی کہ تم پوچھو اور قیامت تک کے لیے اس کا ثواب تمہیں مل جائے یہ ہوا کرتا ہے آپ اپنی زندگی میں اس اصول پہ غور کیجیے یہ جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں نبی اچھے ہوں ماں باپ ہوتے ہیں جس شخص کا مقام ایسا ہو کہ اس کے متعلق اندازہ اور اس کی دعا قبول ہو جائے گی بلا وجہ کبھی بد دعائیں دینا شروع کر دیتا گھر والے کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا کس نے آپ کو کہا کہ کیا کرنے لگے کبھی کبھی بغیر وجہ کے دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے خود سوچتا ہے کہ میں اس لڑکی کے لیے بچے بچی کیوں دعا مانگ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ خود چند دنوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ کوئی آفت آنی تھی یا کوئی خوشیاں آنی تھی اللہ نے کتنا تھا تقدیر خدا نے طے کر دی تھی خدا نے اس کو ذریعہ بنا دیا ہے تاکہ اس کی دعا یا دعا قبول ہو اور لوگوں کو احساس ہو جائے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے اس کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے ہے باپ ہونے کا پیر ہونے کا یا کوئی بھی نسبت یا خدا کا نیک بندہ ہوگا تو اسے سمجھ یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں رضی اللہ کے معاملے میں یہی ہوا جو شراب کی غمت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ شراب کو آرام ہونا چاہیے اس لیے انہوں نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا جسے آرام ہونا چاہیے اللہ نے حرام کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ بار بار پوچھیں اس کی پہلی آیت نازل ہوئی قرآن کریم میں کہ تمہارے لیے جو کھانے کے پھل ہیں ان میں نشے کی چیز بھی ہے اور ان میں یہ چیز بھی تو جو عقل مند لوگ تھے اسی وقت توجہ کھانے پینے کی چیز بھی ہے دودھ وغیرہ اور ان میں نشہ بھی ہے تو خدا کو یہ ناپسند ہے کیونکہ پاپ اور حلال مال کے مقابلے میں خدا نے اس کی چیز کو دی ہے مکہ مکرمہ کا دور تھا گزر گیا حضرت رضی اللہ نے پھر سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنایا اور اللہ نے حکم نازل کر دیا اللہ نے کہا کہ شراب اور جوا اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی اس کا نقصان زیادہ بڑا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا اللہ بلین لنا بیان شافی اللہ کوئی واضح حکم نازل کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے کوئی واضح حکم ہونا چاہیے وسلم پر تیسری مرتبہ جو سنا ہوا کہ والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ تو تم نشے کی حالت میں اور تمہارے اللہ کا بھی کھلی نہیں پھر چوتھی مرتبہ انہوں نے بار بار سوال کیا اللہ نے کہا کہ فجتا نے گرو کا میرا گرو کا میرا اوسان نہیں اللہ تعالیٰ نے فجتا اس سے ہٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم شیطان یہ شیطان کی گندگی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے شراب کو حرام قرار نہیں کیا قرآن میں یعنی حرام ہونے کا لفظ خدا نے استعمال نہیں فرمایا تو ان آپ کو نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے بولنا بعض آ گئے اللہ تعالیٰ نے منتم اب بعض آؤ گے یا نہیں دھمکی دی خدا نے تو عمر رضی اللہ سے سوال کیے بار بار وہ چیز حرام ہو گئی تو وہ اس حدیث کے ذمن میں رضی اللہ نہیں آتے کیونکہ خدا کو منظور یہی تھا کہ یہ چیزیں ہو جائیں اور اللہ نے چیز کی اس کے ذمن میں ایسے آیا ہے کہ یہ حدیث ایسے مواقع کے لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے اور ایک آدمی نے سوال کیا اس نے کہا اللہ کے رسول کیا حج پر ہوا ہے صرف اس سال کے لیے یا آئندہ کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ رہے ہیں اس نے کہا کہ ہر سال حج فرض ہے پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ چھپ رہے اور آپ نے بتایا اگر میں ہاں کہہ دیتا وہ جب آپ نے بیٹھ گیا تو اپنا اگر میں ہاں کہہ دیتا اور ہر سال فرض ہو جاتا تو تم میں سے کون تھا جو ہر سال رسول اللہ کے حج کے لیے آتا یہ ایسی چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور یہی وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کی دوسری جگہ آئی ہے کہ صحابہ کرام نبی اسلام نے کہا تین باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تفریح کوئی لڑائی چل رہے تھے بحث موبائل سے اور دوسرے اضاف المان پیسے کو ضائع کرنے کہ مان کو ضائع نہ کریں پیسہ اللہ نے دیا ہے سوال صرف ایک اور کام آ جائے گا کیا ضرورت ہے کام کا ان چیزوں کے خریدنے کی جس چیز کی کو ضرورت نہیں اسی لیے نے اصول میں یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو بھی خریدنا ہو اس سے پہلے سوچے کہ اگر میں اس چیز کو نہ خریدوں تو میرا کیا نقصان اگر کوئی نقصان نہیں تو چھوڑ دے اور اگر نقصان ہے تو پھر بھی چھوڑ دے اور اگر کوئی فائدہ ہے ایسا کہ جس کے بغیر گزارا زیادہ نہیں ہے تو پھر اس کو خریدے بغیر جانا چاہیے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے منع کر دیا ایک اور تیسری چیز کیا کہ منع کرتے تھے کہ بہت زیادہ مجھ سے نہ پوچھا کرو ٹھیک ہے دین جو تم تک ہے اس پہ عمل کرو شاہ علیہ کہتے ہیں اب دیکھو تم جو عقل پہ بات کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے منع کیا تھا کہ تم اس سے سوال زیادہ نہ کرنا کہ نہ کہ کوئی چیزیں حرام ہو جائیں اس کا مطلب ہے شرارت پھر شاہ فرماتے ہیں کئی بار یہ کیسے ممکن ہے کہ نئے عقل کی بنیاد پر چھوڑ دیا جائے گل آزادی کا اگر معاملہ ایسے ہی ہوتا کا اور ہوگا مسافر تو وہ جو آدمی مقیم ہے اور مشقت ہے اسے خدا روزے کے افطار کی اجازت دے دیتا اس مسافر کے جو مسافر آرام سے سفر کر رہا ہے لمكان الحرج المبني عليه الركن فلم يجوز الاقتصاد المصافي المتفقة تو جو مصافي بہت اچھی طرح سفر کرتا ہے خدا اس سے یہ سچی لیتا وقت راجی کا ساحر الحدود اللہ کی حد تک شاہر اور اسی طرح شخصیت کے سارے احکامات کو سنتا شاہ صاحب رحمۃ اللہ ایک بہت مثال دی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے روزہ رکھنے میں مشقت ہے فرض کر لیجیے وہ حل چلا رہا ہے فرض کر لیجیے کہ وہ بچے چلاتا ہے ڈرائیور ہے اور شدید مئی جون جولائی کی گرمی میں روزہ رکھتے ہوئے سارا دن اپنے بچوں کے لیے رسک کماتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک مسافر ہے جو بڑے آرام سہولت سے آج کل کی زبان میں گئے تو فرسٹ کلاس میں سفر رہے ہیں جہاز میں سفر کر رہا ہے یہاں سے کراچی چلا گیا فرسٹ کلاس میں چلا گیا اسے پتہ نہیں ہوگا کیا چیز ہے کیا نہیں وہ کہتے ہیں اگر عقل کی بات کرنی ہے دار مدار عقل پر رکھنا ہے تو پھر اس مسافر کو شریعت کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی اور یہ گھر میں مقیم ہے اسے کہہ دینا چاہیے تھا کہ تم دو ہزار سال کر لو پھر تمہارے لیے بڑی مشقت ہے اشادہ فرماتے ہیں شریعت کے جتنے بھی آپ کا ہیں ان کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے اس کی ایک مثال وہ بھی ہے جو علی علی رضی رضی اللہ اللہ میں تھے حضرت کسی نے کہا کہ شریعت کا سارا دار و مدار عقل پہ کیوں نہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہے اس کا کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا آگے ہی بتا سکتا ہے تو اس نے کہا ہوتا تو کیا ہوتا انہوں نے کہا ہوتا تو یہ ہوتا کہ جوتوں پر جو موزوں پر جرابوں پر جو مسا کرنا ہوتا ہے تو مانا کہ مسا پاؤں کے تلوے کی طرف کرنا چاہیے تھا اوپر کرنے کے کیا مانے کیونکہ آدمی تو قومی نیچے کی طرف سے چلتا ہے نا تو طلبے جو تھے انہوں نے کہا وہ خراب ہوتے ہیں تو پھر تمام کرنا چاہیے تھا اوپر کرنے کے کیا مانے تو یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری حلوق جو شریعت نے رکھی ہیں ان سب کا یہی حال ہے کہ صرف عقل پر مبنی باتیں نہیں ہیں بلکہ شریعت میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ رکھتی ہے ہمیں شریعت کو بھی لے کے چلنا ہے اور ہمیں عقل کی رائے بھی دیکھنی ہے کہ عقل اس میں کیا ہے شہر صاحب رحمۃ اللہ نے ایک اور طرف چلی اور تو یہ کہ شریعت لوگوں پر وہ چیزیں نافذ نہیں کرتی جو بہت پاری ہیں لوگوں کو شریعت نے اجازت دی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو سورج اس طرح ڈوب جائے تو اختلاف کر دیا کرو اور اس طرح صبح صادق ہو جائے تو روزے کو سانس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو چاند انتیس کا بھی ہوتا ہے اور تیس کا بھی ہوتا ہے اور جب انتیس پورے ہو جائیں اور تمہیں چاند نظر نہیں آیا شفاق کا تو عید کر دیا شفاق کے چاند نظر نہیں آیا تو کس کا روزہ رکھو اور اگر پورے ہو گئے ہیں اور شفاق کے چاند نظر آ گیا تو عید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں لوگوں پر چھوڑ دی تاکہ دین کے معاملے میں کہیں بھی تنگی نہ رہے اب اس کے ایک اور مثال لے لیجیے کہ کفار تھے اور واقف سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے یہ سورج کے سجدہ کرنے کے تین اوقات تھے تین کے وقت غروب کے وقت اور جب سورج سر پر آ جاتا ہے بالکل نصف نہار ہوتا ہے ان تینوں اوقات میں شریعت نے سجدے کو عمر کرا دیا سوال یہ اٹھا کہ بابا کبرا کے وقت کوئی آدمی سجدہ کرے یا نہ کرے تو صحابہ کبرا کے وقت انہوں نے کہا کہ سجدہ نہ کرے یہ صحابہ قبرا کیا چیز ہے صحابہ قبرا اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو کام آئے گی کہ نماز کے ممنوع اوقات کیا تین تو وقت یہ ہو گئے طلوع غروب اور آفتاب طلوع غروب اور نصف نہار نصف نہار حقیقی آپ کو نقشے میں لکھا ہوا بھی مل جائے گا دو وقت اور منع ہو گئے نسلوں کے لیے ایک بجٹ کے بعد کے بعد پانچ وقت ہو گئے چھٹا وقت ضافہ کبرا کا ہے ضافہ کبرا کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج اپنے بالکل آدھا دن ہونے سے پہلے پہلے خوب روشنی پر ہوتا ہے اس وقت میں بھی تن کی پکا کہتے ہیں سجدہ کہتے ہیں اور یہ کبرا پارسن کے علماء خاص طور پہ منا تھے اور چونکہ چھ اوقات میں کہ یہ جس وقت میں انہوں نے سجدہ کرنے سے منع کیا ذاکہ قبرا کا مطلب سورج کا بہت اوپر آ جانا نصف نہار کیا ہوتا ہے آدھا دن یہ بھی بات ہے آدھا دن دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو آپ کا ہارا آدھا دن ہے کہ طلوع آفتاب فرض کیجیے چھ بجے اور شام کو سات بجے تو اس کو درمیان میں اگر آپ کر لیں تو ساڑھے چھ گھنٹے اوپر ساڑھے چھ گھنٹے نیچے آ گیا تو یہ درمیان میں جو بھی وقت آئے گا یہ آدھا دن لگے گا لیکن یہ اور کے لیے اس کا اعتبار نہیں ہر جگہ اس کا اعتبار نہیں کرتی بعض جگہ پہ ہے لیکن عمومی طور پہ شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی شریعت دن کو شروع کرتی ہے صبح تعلیم کو آج کل فرض کر لیجیے صبح تعلیم ہو رہی ہے ساڑھے تین بجے اور شام کو سورج شروع ہو رہا ہے ساڑھے سات بجے تو ساڑھے تین سے ساڑھے تین بارہ گھنٹے سولہ گھنٹے کا دن ہو گیا اب آٹھ گھنٹے جب آپ صبح اوپر سے تو ساڑھے گیارہ ہو گئے یہ ساڑھے گیارہ جو ہیں یہ شرعی نصف النہار ہو جائے گا آدھا دن جہاں آ جائے گا حقیقی نصف النہار کے آدھا دن کب ہوتا ہے سورج کی چال کے مطابق وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نقشے اتنی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو واقعہ ٹکرا کو شریعت نے کیا قرار دی ہے کہا کہتے ہیں ذاکہ کبرا جو ہے اس نے سجدہ نہیں کرنا چاہیے ذاکہ کبرا کیسے معلوم ہوتا ہے وہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ آپ فرض کر لیں چار بجے صبح شادی ہوتی ہے سات بجے چھ بجے کر لیتے ہیں چھ بجے گرو کے ہوتا ہے تو چار اور چھ کو ملا لیجیے کیا بن جاتا ہے اس دس کو دو پہ تقسیم کر لو تو پانچ آ گئے پانچ میں چھ گھنٹے شامل کر کے گیارہ ہو گئے ٹھیک ہے تو جب گیارہ بجیں گے تو جی جب گیارہ بجیں گے تو اس گیارہ کو آپ نقشے میں دیکھیے کہ حقیقی نصف نہار کا ہو رہا ہے وہ بارہ سوا بارہ بارہ بج کے دس منٹ پہ ہمارے ان علاقوں میں بارہ بج کے تیئیس منٹ سے زیادہ نہیں جاتا گیارہ اور اس نصف نہار حقیقی اس کے درمیان یہ جو گھنٹہ آپ کو نظر آ رہا ہے سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہ ہے ظاہرائی کبرا لیکن یہ تو مثال ہم نے دی نا ایسے ہوتا نہیں ہے زاوہ کبرا عام طور پہ چالیس پچاس منٹ کا ہوتا ہے گھنٹے سے کم کم نہیں ہوتا ہے لیکن چونکہ مثال دے رہا ہوں اس لیے سمجھانے کی خاطر کہ آسانی سے اس طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آپ صبح صادق کے وقت کو لیں غروب آفتاب کے وقت کو لے ان دونوں کو جمع کر دیں صبح صادق ہو گئی ساڑھے تین بجے سورج ڈوبا شام کو ساڑھے سات بجے تو گیارہ گیارہ ہو گئے ساڑھے تین اور ساڑھے سات کو جمع کیا گیارہ گیارہ کو آپ آدھا کر لیجیے تو یہ ساڑھے پانچ ہو گئے چھ گھنٹے اس میں شامل کر لو ساڑھے گیارہ ہو گئے اب ساڑھے گیارہ کے وقت سے لے کے نصف نہار حقیقی جو چارٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پھر یہ فرق یہ وہاں بارہ بجے لکھتا ہے تو جو آدھا گھنٹہ ہے نا یہ زاوا کبرا کہلاتا ہے کو کہا کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سورج بھرپور طریقے پہ آ رہا ہوتا ہے اور یہ مشابہت ہو جائے گی اہل کتاب سے یہودیوں سے یا یہودیوں سے نہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں ان سے اس لیے اس میں سجدہ نہ کرو ایک موقف ہی آ گیا بہت سے علماء نے اس پہ فتوا دیا ہے اور زاوہ کبرا اب تو خیر زاوہ کبرا کا مفتی حضرات کی کوئی اتنا نہیں کرتے اور چارٹ میں بھی نہیں چھپا ہوا ہوتا نا اب زاوہ کبرا نہیں چھاپتے پہلے پہلے چھاپتے تھے آج سے بیس سال پرانے نقشے بھی آپ کی مسجدوں کی دیکھے نا اس میں زاوہ کبرا لکھا ہوا ہوتا تھا اور یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اس کے بعد سے زوال تک نماز نہیں پڑھنی سجدہ نہیں کرنا کچھ حضرات نے اس بات مسئلے پر جب بحث کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ذاوی قبرا میں کسی آدمی کو کیا پتا چلے گا کس کس کو روکتے پھروگے کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی اس لیے اس کو سیدھی طرح یہ کہو کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی اور زوال کا وقت تو ایک دو منٹ کا ہوتا ہے بس زوال آیا اور کیا حتیٰ کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو لار الدی کے تھے مفتی صاحب نے نہیں کیا مفتی صاحب نے